الحمد للہ وسلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ بعد حج یہ حج افراد ہے اور حج کران ہے اور حج تمتو ہے تین قسمیں ہیں افراد کا معنی صرف حج کرنا عمرہ نہیں کرنا اور کران اور تمتو میں حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں مگر کران کا معنی بیچ میں احرام نہیں کھولنا جب باندھا عمرے کے لیے تو حج مکمل کر کے ہی کھولنا ہے اور تمتو کا مانا کہ عمرہ کر کے حرام کھول دینا ہے اور پھر حج کے لیے آٹھ تاریخ کو دوبارہ باندھنا ہے حج کران وہ کر سکتا ہے جو قربانی لے کر آیا ہو وہاں جا کر نہیں لے کر آیا ہو وہ کران کر سکتا ہے جو لے کر نہ آیا ہو وہ کران نہیں کر سکتا جائز نہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تمتو کرے آپ پہلے چلے جائیں تو بیچ میں کئی عمرے کریں ہفتے ہفتے بعد مثلا تو وہ ان میں سے جو آخری عمرہ ہوگا حج سے پہلے وہ آپ کا تمتوں کا عمرہ سمجھا جائے گا نیت سب میں عمرے ہی کی کرنی ہے حج کی نیت الگ کرنی آٹھ دلحجہ کو آپ نے وہاں سے حرام باندھنا ہے جہاں آپ موجود ہوں اکثر لوگوں کو سات تاریخ کو ہی مینا میں لے جایا جاتا ہے کوئی حرج نہیں جہاں بھی آپ ہوں مکہ میں ہوں یا آپ مینا میں ہوں آپ نے جہاں ہوں وہیں سے غسل کر لینا ہے سر کو خوشبو لگانا مصنون ہے اور احرام باندھ لینا ہے کب آٹھ تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد کسی وقت باندھ لینا ہے آٹھ تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد کسی وقت احرام باندھ لینا ہے اور مینا چلے جانا ہے مینا میں آپ کا خیمہ ہے وہاں پہنچ جائیں تو مینا پہنچنے منا میں پانچ نوازیں بنتی ہیں ظاہر ہے اپنے سورج نکلنے کے بعد باندھا ہے تو زور آئے گی اثر آئے گی مغرب آئے گی شاہ اور اگلے دن کی فجر یہ پانچ نوازیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جب سے آپ یہاں سے گئے اور جب تک واپس نہیں آ جاتے جمع بھی کر سکتے ہیں کثر بھی کر سکتے ہیں زور اثر کو آپس میں جمع زہر کے وقت اثر پڑنا یا اثر کے وقت زور پڑنا اسی طرح مغرب شاہ کو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لینا یا عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لینا یہ سب ممکن ہے تو جو جمع اور کثر ہے یہ جائز ہے لیکن مقیم امام کے پیچھے آپ کو اتنی رکتیں پڑھنی جتنی امام پڑھا رہا ہے بھلے آپ کو ایک رکت ملی ہو اب آگے نو تاریخ تو نو تاریخ کو آپ نے چلے جانا ہے عرفات میں جب سے آپ نے احرام باندھا آپ کا لبیک اللہ لبیک شروع ہو گیا نیت کرنی ہے یا زبان سے کر لیں یا دل میں کر لیں یا اللہ فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہوں کسی کی طرف سے حج کرنے سے ایک شرط ہے کہ آپ اپنا پہلے کر چکے ہوں اور وہ شخص بیمار ہو یا فوت ہو چکا ہو اگر وہ صحت مند ہے مگر پیسہ نہیں تو اس کی طرف سے حج مرا نہیں ہوتا اب آپ نے نو تاریخ کو جانا ہے کہاں سے نو تاریخ کو آپ نے مینا سے سیدھا عرفات جانا ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے مکہ سے مینا آٹھ کلو ہے اور مینا سے عرفات چودہ کلو نظر آ رہا ہے آپ کو اور مینا سے مزدلفہ چار کلومیٹر ہے اور یہ مزدلفہ سے عرفات نو کلومیٹر ہے تو آپ نے آٹھ تاریخ کو مینا سے مزدلفہ کو راستے میں چھوڑتے ہوئے سیدھا عرفات چلے جانا ہے مینا سے مزدلفہ کو راستے میں چھوڑتے ہوئے عرفات چلے جانا ہے اگر آپ اپنے اس کے ساتھ ہیں گروپ کے ساتھ اور وہ آپ کو اپنی گاڑی پہ لے جا رہا ہے پھر تو مسئلہ نہیں اگر آپ اکیلے ہیں یا ان سے آپ الگ آزاد حج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی مگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مینا تک ان کے ساتھ رہیں عرفات تک بھی ان کے ساتھ رہیں ٹھیک ہے عرفات کے بعد آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں پاکستان ہاؤس سے پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے آپ کو کمپیوٹر کا پرنٹ مل جاتا ہے کہ آپ کب کس دن کہاں ہوں گے پورے حج کے دنوں کے پورا شیڈول مل جاتا ہے آپ کو اگر آپ سب سے پہلے مکہ گئے ہیں تو مکہ میں کس جگہ ہوں گے اور وہاں سے آپ مدینہ چل گئے تو مدینہ میں آپ کی بکنگ کہاں ہے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے وہاں سے آپ دوبارہ مکہ ہیں تو آپ کی جگہ بدل چکی تو وہ کہاں ہے مکہ میں سے آپ مینا گئے تو مینا میں آپ کا خیمہ کہاں ہے آپ وہ پرنٹ کسی بھی وہاں پولیس والے کو دکھاؤ تو آپ کو ایڈریس بتا دے گا کہاں جانا ہے آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں اور عرفات میں آپ کہاں ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے اور واپسی پر آپ جو چار دن پھر مکہ میں رہیں گے یا مدینہ میں کہاں ہوں گے ہر ایک کی ڈیٹیل مکمل کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے تو اگر آپ ان کا علیحدہ ہیں الگ ہیں تو آپ مینا سے نو تاریخ کو سیدھے عرفات چلے جائیں عرفات میں جا کر مسجد نمرہ کے اندر گھس جائیں مسجد نمرہ میں دروازوں پر بہت رش ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اندر تو بالکل حالت خراب ہوگی مگر اندر جاؤ تو کافی گنجائش ہوتی ہے تو آپ جا سکتے ہیں وضو وضو کر کے جائیں وہاں اندر کوئی انتظام نہیں ہے اے سی لگے ہوں گے کارپیٹ بچھے ہوں گے اور وہاں پہ آپ بڑے سکون سے حج کر سکتے ہیں سامنے امام صاحب ہوں گے جو حج کا خطبہ پڑھیں گے تو اس پہ دوبارہ غور کریں آٹھ تاریخ کو آپ مینا سے مینا گئے اور نو تاریخ کو مینا سے ڈائریکٹ عرفات گئے اور نو تاریخ کی شام کو واپس مزدلفہ آئے اور شام سے لے کر فجر تک نو اور دس کے بیچ کی رات مزدلفہ میں گزاری اور دس تاریخ کو پھر آپ مینا اور مکہ میں آ جائیں گے اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی یہاں بھی وہی بات دوسرے طریقے سے سمجھائی گئی ہے آپ دیکھیں کہ یہ مکہ سے آٹھ تاریخ کو مینا اور وہاں سے سیدھا عرفات اور عرفات سے واپس مزدلفہ مزدلفہ سے واپس مینا اور پھر مکہ یہ پورے حج کا اختصار سے طریقہ ہے اب آپ چلیں گے مینا آٹھ تاریخ کو یہ مینا کی مسجد ہے مسجد خیف اس میں تقریباً ساٹھ نبیوں نے نماز پڑھی ہے مینا کی حدود کے بورڈ اس طرح کے ہیں اور یہ مینا کے اندر وہ پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ جمرات ہیں الٹے ہاتھ والی جو ہے یہ سارا مینا کی تصاویر ہیں مینا سے نو تاریخ کو آپ طلوع آفتاب کے بعد عرفات جائیں گے اور وہاں پر خطبہ سنیں گے اور ظہر اثر کی نماز جمع اور کثر کر کے پڑھیں گے جمع اور کثر کا معنی ظہر کے ساتھ ہی اثر بھی پڑھ لیں گے اور دو دو رکتے پڑھیں گے نہ سنتے نہ فرد پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نو تاریخ کو گئے ہیں عرفات تو وہاں پر مسجد نمبر جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس مسجد کے کا جو قبلہ والا حصہ ہے اب اس کو دیکھ لیں آپ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے اس میں آپ سمجھیں کہ یہاں سے لے کر جو اگلا قبلے والا حصہ ہے یہ مسجد یہ وادی اورانا ہے تقریباً ٹھیک ہے بلکہ تھوڑا سا آگے ہی سمجھیں گے یہ جو اگلا حصہ ہے یہ وادی اورانا میں ہے اور جو پچھلا حصہ اسی مسجد کا یہ وادی آرافہ میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی اورانا میں خطبہ دیا اور زور اور اثر کی دو دو درفت نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ وادی ارفا میں آ گئے تو اب وادی ارفا جو ہے وہ یہاں پر اسی مسجد کی بیک والا حصہ وادی ارفا میں ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بورڈ سے قبل والی سائڈ اورانا ہے اور قبل کی اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ ارفا میں ہے تو پھر وہاں پولیس والے بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اٹھا کر پچھلے حصے میں دکیل دیتے ہیں جو شخص عرفات کے اندر داخل نہیں ہوتا اس کا حج قبول نہیں ہوتا بھلے وہ دس منٹ کے لیے کیوں نہیں گیا اگر کوئی بیمار ہو جائے اللہ محفوظ رکھے وہ ہسپتال چلا جائے اس کو بھلے ان کو ہیلی کاپٹر میں لانا پڑے وہ عرفات کا چکر ضرور لگواتے ہیں تاکہ اس کا حج قبول ہو جائے لیکن بد وقت ہیں وہ لوگ جو عرفات کے میدان کے باہر پلوں کے نیچے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں اور اندر نہیں جاتے کہتے رش بڑا تو عرفات کا بہت بڑا میدان ہے اب تو انہوں نے تعداد بڑی کنٹرول کر دی ہے غیر قانونی حج بالکل ناممکن بنا دیا تقریباً تو اب رش بھی اتنا اتنا نہیں ہوگا جتنا پہلے بے ہنگم ہوتا تھا تو آپ عرفات کے اندر ضرور جائیں وہاں بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ پیلے پیلے رنگ کے کہ یہ عرفات یہاں سے شروع ہوتا ہے عرفات کے میدان میں ہی مسجد نمرہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے قبلہ کے اپوزٹ سائڈ پہ یہ جبل نور ہے یہ جبل رحمت ہے جبر رحمت ہے اس پر چڑھنا مصنوع نہیں لوگ اس پہ بڑے تکلف کے ساتھ چڑھتے دیکھیں کیسے چڑھے ہوئے ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کر الٹے سیدھے ہو کر وہ تصویریں بنوا رہے ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرنا موبائل فون سے صرف اتنا رکھو کہ میں گھر میسج کر دوں کہ میں خیریت سے ہوں بس باقی اپنے رب کی عبادت کی طرف توجہ دیں آپ پورے عرفات میں کہیں ٹھہر جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی یہ جبل رحمت اور مسجد نمرہ کے بیچ میں ٹھہرے تھے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد کے قبلہ والی سائڈ پہ وہاں سے اٹھ کر ادھر آ گئے فرمایا وقف تو ہا ہونا و عرفت کلحا موقف میں یہاں ٹھہرا ہوں لیکن پورے عرفات میں کہیں ٹھہر جاؤں تو آپ وہاں ٹھہرے یہ دن سب سے اہم دن ہے فرمایا الحج عرفہ حج ہے ہی عرفات کا نام اس دن کرنا کیا ہے اب زہر کے وقت آپ نے اثر بھی پڑھ لی ہے فارغ ہیں اب آپ نے لبیک اللہ لبیک بھی آپ کا جاری ہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد کل الشین قدیر یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑھنی ہے فرمایا میں خیر الدعاء دعا دعا بہترین دعا عرفات کی دعا ہے اور وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ لہ لہ الملک و لہ الملک وَ الحمد کل الشین قدیر یہ کثرت سے پڑھنی ہے اور اصل کام ہے رو رو کر رب سے معافی مانگنے کا اور رب سے وعدہ کرنے کا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا شیطان اس دن بڑا دلیل ہوتا ہے کہ میں نے تیس سال لگائے اس کو گناہ کرواتے کرواتے اور اللہ نے اس کو معاف کرنے میں تیس منٹ بھی نہیں لگائے اللہ بہت زیادہ لوگوں کو اس دن معاف کرتا ہے تو اس دن کثرت کے ساتھ معافیاں مانگنی ہے جو عرفات کے مسجد نبرا کے اندر چلا جائے وہاں اے سی لگے ہوتے ہیں اکثر لوگ سو جاتے ہیں بڑے بدبخت ہیں وہ سونا نہیں ہے اپنے اوپر جبر کرنا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے ایک دعا ابا کے لیے اماں کے لیے ایک دعا دادا دادی اور رشتے داروں کے لیے ایک فوت ہونے والوں کے لیے ایک زندوں کے لیے ایک بیماروں کے لیے ایک پریشانوں کے لیے ایک کاروبار اور قرضوں کے لیے ایک مجاہدوں کے لیے ایک ملک اور قوم کے لیے ہے نا ایک امت اسلامیہ کے لیے اس طریقے سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں کثرت کے ساتھ دعائیں کہ جنہوں نے کہا ہے آپ کو ان کے لیے جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے جن کے آپ پر احسانات ہیں ان کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں کثرت کے ساتھ اور سستی نہیں دکھانی یہ دن سب سے اہم ہے اثر کے پڑھ لی تھی مغرب زور کے ساتھ ہی تو اب مغرب تک کھلا ٹائم آپ نے دعائیں کی ہیں تو دعائیں کرنے کے بعد اب آپ مغرب کا وقت ہو چکا ہے غروب آفتاب کے بعد ایک ساتھی کہتا ہے اصلا تو یا رسول اللہ اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا السلا تو امام کا نماز یہاں نہیں آگے جا کے مزدلفہ میں پڑھنی تو مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلے ہیں تو یہ جو وقفہ ہے تقریباً آٹھ نو کلومیٹر ہے یہ لوگ پیدل کر لیتے ہیں ایک تو رات کا شام کا ٹائم ہے دھوپ نہیں ہے اور دوسرا جن جن گاڑیوں پہ جائیں گے وہ گاڑیاں بھی پھنسی ہوں گی اور رک جاتی ہیں آج کل ویسے بہت کم پھنستی ہیں ورنہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فجر ہو جاتی تھی یہ حالت تھی تو ریل پر چلے جائیں گے تو وہ بھی دس آٹھ سات کلو میں میں آٹھ سات منٹوں میں وہ بھی وہاں لے آتی ہے تو یہ سب طریقے ٹھیک ہیں وہاں موٹر سائیکل والے سو ڈیڑھ سو ریال لے کے آپ کو پانچ سات دس منٹ میں وہاں چھوڑ دیں گے اگر آپ اکیلے ہیں تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے تو نو اور دس کے درمیانی شب آپ نے گزارنی ہے مزدلفہ میں مزدلفہ مینا اور افات کے درمیان میں ہے اور اس رات میں آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے جمع اور کسر جمع کسر کا معنی مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھنا ہے اور تین رکھتے مغرب کی اور دو رکھتے عشاء کی اور بس اور کچھ نہیں پڑا وطر جو ہوتے ہیں یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے وطر تحجد کا حصہ ہے اگر آپ وطر پانچ سات نو کرتے جائیں گے اتنی تحجد چھوٹی ہو جائے گی اور یہ تحجد ہی ہے وطر تحجد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تحجد پڑھی مگر اس رات آپ نے تحجد نہیں پڑھی تو اس رات آپ مگر بشا تین اور دو پانچ رکھتے پڑ گئے وہاں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں گورنمنٹ نے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں بڑے زبردست وہاں جا کر چپ چاپ سو جائیں وہاں جا کر فٹ پاتھ پر نہیں سونا پیچھے سے ریلا آئے گا اور آپ کے اوپر چڑھ جائے گا محفوظ ہو کر سونا ہے فجر کے بعد آپ نے وہاں پر یہ مسجد مزدلفہ ہے مشر حرام اللہ فرماتے ہیں فعد آفت تم نارافات فعض آفت تم عرفات فضکر اللہ عند المشر الحرام جب آپ عرفات سے واپس لوٹو تو مشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو تو اس کو یاد کرنے کا ٹائم کون سا ہے فجر کے بعد فجر کے وقت اٹھیں اور اٹھ کر آپ دو رکھتے سنت پڑھیں دو فرد پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے تو آپ نے وہاں پہ چار رکھتے فجر پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے لمبی ادکار کرنے صبح و شام کے ادکار میں پہلے بتا چکا کہ حسن المسلم نام کی کتاب یہاں سے ملتی ہے چالیس روپے کی وہ کتاب ہے دعاؤں کی وہ لے لیں ہر موقع کی دعائیں اس میں موجود ہیں تو صبح شام کے اذکار کرنے ہیں اس کے بعد لبیک لبیک آپ کا جاری ہے کثرت کے ساتھ وہ کریں پھر یہ رات ہے یہ دن ہے عید کا تو آپ عید کی تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ اللہ جو آپ کو دل آئے آپ اللہ کو یاد کریں سورج نکلنے تک دس تاریخ کی صبح مزدلفہ میں سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کریں اور اس کے بعد آپ نے وہاں سے واپسی کرنی ہے کہاں اب آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے مینا گئے ہیں واپس دس تاریخ عید کا دن اس نے آپ اپنے واپس منا جانا ہے اور سامنے یہ سارا منا ہے اور وہ سامنے جو بلڈنگ ہے وہی جمرات کی بلڈنگ ہے نیچے جو وادی محسر لکھا ہوا ہے وہاں بورڈوں پر بھی لکھا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جگہ خالی کی ہوئی انہوں نے یہاں کوئی خیمہ نہیں لگایا یہ وادی وہ جگہ ہے جہاں نے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو تباہ کیا تھا الم ترقی وفا اللہ ربو کا میں اسحاب الفیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں پہ جلدی جلدی نکلتے تھے وہاں رکتے نہیں تھے تو یہاں پہ اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ نے تیزی سے گزرنے کی کوشش کرنی ہے آگے سامنے آپ کے منا ہے تو آج دس تاریخ ہے تو آج آپ نے چار کام کرنے ہیں نمبر ایک مینا میں جا کر صرف جمرہ کبرا یعنی بڑے شیطان کو سات کنکریاں مارنی ہیں اور جب آپ نے مارنی ہے اس وقت تلبیہ لبیک کے ختم ہو جائے گا تینوں جمروں کو نہیں مارنی صرف بڑے جمرے کو مارنی ہے اور آج کا ٹائم کنکریاں مارنے کا سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہے نمبر دو قربانی کرنی ہے نمبر تین سار منڈوانا ہے جب آپ نے یہ تین کام کر لیے اب آپ پر جو پابندیاں تھیں خوشبو نہیں لگا سکتا ناخن نہیں کاٹ سکتا بال نہیں کاٹ سکتا کپڑے نہیں پہن سکتا ہے ہاں نا وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں ایک پابندی باقی رہتی ہے زوجین کے تعلقات یہ پابندی باقی رہتی ہے باقی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کپڑے پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں اور چوتھا کام آج کا ہے طواف زیارہ جس طرح عمرے میں طواف اور سعی کی تھی اسی طرح یہاں بھی طواف اور سعی کرنی ہے اور یہ کام کرنے کے بعد وہ ایک باقی ماندہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے اب آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان میں کوئی پابندی آپ پر باقی نہیں رہ جاتی لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر آپ یہ چاروں کام کر لیں تو پابندیاں ساری ختم ہیں لیکن اگر آپ دن کے وقت طواف اور سائی نہ کر سکیں مغرب کے بعد شروع کریں تو پھر ایک حدیث ہے سونا نبی داود میں کہ پھر احرام والے کپڑے پہن کر پھر دوسرے کپڑے نہ پہنو احرام والے کپڑوں میں ہی سعی کرو اور طواف کرو اور اگر آپ طواف دن کے دن مغرب سے پہلے پہلے شروع کر چکے ہو تو پھر عام کپڑوں میں بھی طواف اور صحیح کی جا سکتی ہے تو یہ چار کام ہیں پہلے بڑے چمرے کو سات کنکریاں اور اس کا وقت سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہے نمبر دو قربانی ہو سکتا ہے آپ کا بینک آپ کی قربانی کرے اور وہ میسج کر دیں گے آپ کو کہ آپ کی قربانی ہو گئی نمبر تین آپ نے حلق یا تقسیم کرنی ہے تو اب تین کام کرنے پر آپ کپڑے پہن سکتے ہیں آپ خوشبو لگا سکتے ہیں ناخن کاٹ سکتے ہیں ایک پابندی باقی رہے گی اور جب آپ طواف اور سعی مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ یاد رکھیں ترتیب واجب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار کام اگر آپ پہلے تو آپ صحیح کر لیں اور بعد میں قربانی اور سر منڈوا لیں مثلا تو یہ جائز ہے ترتیب خراب کرنا جائز ہے مصنون یہی ہے ترتیب جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے مگر اس ترتیب کو ادھر ادھر کرنا جائز ہے اگر آپ تھک گئے ہیں شام ہو رہی ہے تو آپ طواف سے نہ کرو واپس میں نہ آ جاؤ اگلی رات مینا میں گزارنا لازم ہے اگلی رات جو دس تاریخ کے بعد اور گیارہ سے پہلے والی رات ہے یہ کہاں گزارنی ہے مینا میں اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں باقی تین کم کرتے کرتے یا تھک گئے ہیں زیادہ تو آپ تو آپ صحیح نہ کرو آپ مینا آ جاؤ مینا میں آ کر اپنے خیمے میں رات گزارو اگلے دن صبح سے زہر تک جا کر طواف صحیح کر لو اور واپس آ کر کینکریاں مار لینا اگر کسی کو کسی بہن کو عارضہ لاحق ہو گیا اب وہ نماز نہیں پڑھتی تو وہ جو کینکریاں مارنے والا کام ہے وہ کر لے اور رات میں نامے گزار دے اور طواف صحیح کو لیٹ کر لے جب تک وہ پاک نہیں ہوتی اسی طرح اگر کسی بھائی کو ایسی مصیبت آ گئی کوئی ہسپتال جانا پڑ گیا اس کو پریشان ہو گیا بیمار ہو گیا چوٹ لگ گئی اللہ محفوظ رکھے تو وہ بھی طواف صحیح کو لیٹ کر سکتا ہے دو دن تین دن چار دن لیٹ کر سکتا ہے اس کو جب بھی وہ اس قابل ہوگا طواف اور صحیح کر لے گا ٹھیک ہے کینکری کتنی بڑی ہوگی آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بڑے چنے جب پھول جاتے ہیں تو اتنی کینکری ہونی چاہیے اس سے بڑی نہیں کینکری کہاں سے لینی ہے جہاں سے چاہیں لے لیں جب لوگ کینکریاں لے کر جاتے ہیں مارنی سات ہے وہ لے جاتے ہیں دس تاکہ اگر کوئی نہیں لگی تو میرے پاس آپشن ہو تو جب وہ سات پوری کر لیتے ہیں تو نیچے باقی پھینک دیتے ہیں وہاں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور کسی جگہ سے کینکریاں لے لیں کوئی پابندی کی بات نہیں ہے یہ جمرے کی شکل ہے جمرہ آج کل تقریباً ستر بہتر فٹ لمبا ہے اور اس کو کہیں سے بھی کینکری ماری جا سکتی ہے یہ اوپر والی منزل کا جمرہ ہے اس کے اوپر بھی منزل ہے اس کے اوپر بھی منزل ہے اور یہ جمرات کی پوری بلڈنگ کی تصویر ہے اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمرہ اوپر یہ سب سے چھوٹا جمرہ ہے اس کے بعد یہ خالی ہے یہ اگلا اس سے بڑا جمر درمیانہ جمرہ ہے اور یہ جو اس کے بعد والا ہے یہ سب سے بڑا جمرہ ہے یہ سب سے بڑا جمرہ ہے تو یاد رکھو اس میں ون وے ہے آپ ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے بڑے سے چھوٹے کی طرف نہیں جا سکتے چھوٹے سے بڑے کی طرف آ سکتے ہیں آپ تو جو سب سے آخر والا ہے یہ چھوٹا ہے اس سے پیچھے منا ہے تو اگر تو آپ مزدلفہ سے منا کی طرف آ رہے ہیں تو ترتیب یہی ہے پہلے چھوٹا آئے گا پھر بڑا آئے گا پھر بڑا آئے گا اور آپ نے پہلے دو چھوڑ دینے عید والے دن اور تیسرے کو کینکریاں مار دینی ہے اور اگر آپ عید والے دن واپس آئے ہیں یا اس سے اگلے دن واپس آئے ہیں یا وہ طواف صحیح کر کے آ رہے ہیں گیارہ تاریخ کو آپ کی طواف صحیح اگر لیٹ ہو گئی تھی تو آپ یہ نیچے والے حصے سے ادھر جائیں گے تو زمین پر ہی چل کر آپ کو آخر میں جانا پڑے گا وہاں سے واپس آنا پڑے گا یہ ون وے ہے ادھر سے واپس کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ تین دن آپ نے دو کام کرنے ہیں نمبر ایک زہر سے مغرب تک تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں اگر کوئی زیادہ بزرگ مرد عورت ہو اس کی طرف سے آپ کینکریاں مار سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر وہ جا سکتی ہے اور رش سے ڈر رہی ہے تو رش وہاں نہیں ہوتا آج کل آج کل وہاں رش نہیں ہوتا وہاں پہ پیک ٹائم میں بھی حالت خراب نہیں ہوتی رس کی وجہ سے کوئی نہ ڈرے جانے کی ہمت نہیں تو اس کی طرف سے کوئی اور کینکڑیاں مار سکتا ہے پہلا کام گیارہ بارہ تیرہ سے پچھلی راتیں رات عربی میں ہمیشہ پچھلی شمار ہوتی ہے بات سمجھائی اگر آپ کہیں جمع رات جمعے کی رات تو پچھلی رات شمار ہوگی اگر آپ کہیں ہفتے کی رات تو وہ ہفتے کی رات وہ ہوگی جو جمعہ اور ہفتے کے بیچ والی ہے تو گیارہ تاریخ کی رات وہ ہوگی جو دس اور گیارہ کے بیچ والی ہے تو گیارہ بارہ اور تیرہ کی جو راتیں ہیں یہ آپ نے مینا میں گزارنی ہے ایک کام تو یہ ہے نمبر دو تینوں دنوں میں گیارہ بارہ تیرہ تاریخوں میں زہر سے لے کر مغرب تک تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنی باقی اوقات آپ چاہے مکہ آ جائیں دن کا وقت صبح سے زور کا وقت ہے آپ جائیں مکہ گھوم کے چلے جائیں کوئی حرج نہیں لیکن بہت مشکل ہوتا ہے رش ہوتا ہے آنا جانا بڑا وقت لے جاتا ہے اور آپ تکبیرات کہیں عید کی تکبیرات کہیں آپ رات کو تحجد پڑھیں آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ استغفر اللہ کچھ پڑھتے رہیں دن کے وقت لیکن جو حج سے متعلقہ کام ہے دو ہی ہیں نمبر ایک یہ تینوں راتیں میں گزارنا اور نمبر دو زہر سے لے کر اثر تک کسی وقت میں تینوں جمروں کو ساتھ ساتھ کینکریاں مارنا اس کی ترتیب یہ ہوگی جو آپ کے سامنے ہے کیسے پہلے جمرے کو کینکری مار کر تھوڑا اوپر جا کر سیدھے ہاتھ کی طرف دعائیں کرنا کون سی دعائیں کرنی ہے جو دل چاہے دعائیں کرنی ہے نمبر دو دوسرے جمرے کو کینکری مار کر اس سے الٹے ہاتھ پر آ کر تھوڑا اور دور دیوار تک چلے جائیں آپ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیں گے آپ کو اور ہٹ جائیں دیوار تک چلے جائیں کبرا رو ہو کر دعائیں کرنا دوبارہ دیکھو پہلے جمرے کو چھوٹے جمرے کو کینکریاں مار کر جمرے سے تھوڑا آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف ہو کر دعائیں کرنا اور دوسرے جمرے کو کینکری مار کر تھوڑا آگے بڑھ کر الٹے ہاتھ کی قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنا اور تیسرے جمرے کو کنکری مار کر دعائیں نہیں کرنی تو یہ ایس بنتا ہے ایس یہاں سے لے کر یہ آئے پیچھے اور یہ ایس بنتا ہے انگریزی کا یعنی پہلے جمرے کے کنکری مار کر سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے اور دوسرے جمرے کو کینکری مار کر یہ دیکھو یہاں سے اوپر جا کر ایس بن رہا ہے تو یہ طریقہ ہے جمرات کو کینکریاں مارنے کا تینوں جمروں کو کینکریاں مار کر تیسرے کے بعد دعا نہیں کرنی اور واپس آ کر اپنے خیمے میں آرام کرنا ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو مسجد خیف میں بھی جا سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فمن تاج جلفی یوم فلا اسما علیہ علی تاخر فلا اسما علیہ جو عید کے بعد گیارہ بارہ دو راتیں مینا میں گزارتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں اور جو تیرہ کی رات بھی مینا میں گزارتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں راتیں وہاں گزاری ہیں آپ اگر چاہیں تو دو راتیں گزاریں تیسری نہ گزاریں جائز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ بارہ تاریخ کو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے مینا سے نکل چکے ہوں اگر آپ ابھی تک مینا میں ہیں تو پھر اگلی رات شروع ہو چکی ہے اب آپ کو یہیں گزارنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ تینوں راتیں یا دو راتیں مینا میں گزارے پچانوے فیصد لوگ آ ہی جاتے ہیں پانچ ایک فیصد رہ جاتے ہیں مینا میں لیکن جب آپ گئے ہی عبادت کے لیے ہیں تو اکتانے کی کیا ضرورت ہے آپ وہاں پورے دن گزاریں تو یہ تینوں کام کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے اب ایک کام صرف باقی ہے کہ جب آپ جب بھی مکہ چھوڑیں گے بیت اللہ کا سات چکر اور دو رکھتے طواف کریں گے اس کو کہتے ہیں طواف ودا جو بہن لیٹ ہو گئی اس کا طواف افادہ لیٹ ہو گیا لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جس دن اس کو وہ پاک ہوئی اسی دن ان کی فلائٹ بھی تھی تو وہ طواف صحیح کرے گی تو وہی طواف صحیح اس کا طواف ودا بھی بن جائے گا اور وہ جا سکتی ہے کیوں طواف ودا کی تعریف یہ ہے کہ آخری کام طواف کرنا ہے تو اس نے آخری کام طواف کر لیا سمجھ آ گئی اسی طرح اگر کسی بہن کو آرزہ لاحق ہوتا ہے طواف افادہ کرنے کے بعد عید والے دن والا طواف کرنے کے بعد تو اب اس کی فلائٹ کا وقت آ گیا ہے اور اور وہ پاک نہیں ہوئی اور وہ طواف ودا نہیں کر سک رہی تو ایسی صورت میں اس کا طواف ودا معاف ہو جاتا ہے اسی طرح مرد ہے کوئی وہ طواف افادہ کرنے کے بعد بیمار ہوا ہے اب وہ طواف کرنے کے لائق نہیں رہا ہے تو اس کا طواف ودا معاف ہو جاتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ان کو یہ تکلیف شروع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے حاص تو نہیا کیا یہ ہمیں روکے گی یعنی اس کی وجہ سے ابھی ہمیں ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا کیوں حضرت عائشہ فرماتی نہیں عید والے دن والا طواف زیارہ تو وہ کر چکی ہے تو فرمایا پھر چلنا چاہیے پھر مطلب طواف بدا کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے طواف بدا کا مانا آپ کا آخری کام طواف ہو اگر آپ نے صبح طواف کیا اور زور اثر پہ بھی ابھی تک آپ مکہ میں ہی ہیں تو وہ طواف ودا نہیں اب جانے سے پہلے طواف ودا اور کرنا پڑے گا تو طواف ودا کا معنی جب آپ کی مکہ چھوڑنے کا ٹائم ہے اس سے دو تین گھنٹے پہلے آپ طواف کر لیں اور پھر آپ وہاں سے نکل جائیں پھر آپ وہاں رکے نہیں اس کا معنی ہے طواف ودا تو یہ کرنا آخری کام ہے اور اس کے ساتھ ہی حج کے کام ختم ہو جاتے ہیں مکہ کے زیارتیں کرنا یہ حج کا حصہ نہیں مدینہ جانا مسجد نبوی میں جانا مدینہ کی زیارتیں کرنا یہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں ان سب کاموں کے بغیر حج عمرہ مکمل ہے لیکن ہم ایمان کی وجہ سے اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جاتے ہیں وہ وہاں کیا کیا کرنا چاہیے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں اب ہم انشاءاللہ شاء آپ سے عرض کریں گے ابھی آپ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں چلنے دو ہاں جی کوئی سوال سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جہاں سے جب احرام باندھیں گے تو اس کے لیے دو نفل بھی پڑیں گے تو نیت یہاں سے نہیں سٹارٹ ہو جائے گی احرام کے دو نفل پڑھنا مسنون نہیں یہ خود ہی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں مسنون نہیں ہاں اب ہم احرام میں ہیں میری سسٹر ساتھ جا رہی ہیں ان کے میں بال کاٹ سکتا ہوں کاٹ سکتا ہے وہ میرے بھی کاٹ سکتی ہیں بالکل کاٹ لیکن آپ کے بال وہ کیسے کاٹے گی وہ تو مہارت کا کام ہے نہیں اگر تو میں نے کروا دی یعنی جب عمرہ کریں گے تو ہو چکی ہوگی پہلے سے نہیں وہ جو طریقہ ہے نا دو دو چار چار بال کاٹنے والا وہ مصنون نہیں ہے اگر آپ نے کٹوانے ہیں تو سارے کٹواؤ مشین بھرواؤ میں نے تو ٹنڈ کروا دینی ہے نا یعنی اس کے اوپر دوبارہ کر دے گی مجھے تو پھر وہ کیا کاٹے گی جی بہن آپ کی کیا کاٹے گی نہیں یعنی کہ میں تو کروا لی جب میں پہلے عمرے پہ گیا پھر پھر اس وقت عمرہ کیا پھر عمرہ کیا اس کے لیے کیا کریں گے نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے او بھائی پہلا عمرہ ہو یا دسواں ہو بات یہ ہے کہ جب بھی یا کٹواؤ تو سارے بال کٹواؤ منڈواؤ تو سارے منڈواؤ اور یہ آپ کی بہن کا کام نہیں ہے میں نے منڈوا دیے ہاں آپ وہ میرے اوپر دوبارہ میں عمرہ یعنی کہ میں حج پہ گیا حج کی دس تاریخ ضلع جائی اب وہ میرے میرے بال کو وہ حلق کر سکتی ہے کہ نہیں حلق کرنا چاہے کر سکتی ہے کوئی حرج نہیں آپ کی بہن ہے کوئی حرج نہیں اور کوئی پیچھے دے دو السلام علیکم جی سر یہ جب حج ہمارا مکمل ہو جائے گا حج ہمارا مکمل ہو جائے گا اب توحف ودا کے لیے ہمارے پاس وہاں ابھی ٹھہرنے کے ابھی فلائٹ میں دس پندرہ دن باقی ہیں تو ہم وہ دس پندرہ دن رہ کے پھر تو آپ ودا کریں گے یا آج کے فوراً بعد کر لیں گے اور پھر بھی یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آخری کام تو آپ کرنا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں پندرہ دن باہر ٹھہرنا ہے بعد میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ کام آخری آپ کا طواف ہونا چاہیے فلائٹ سے تین چار گھنٹے پہلے وہ کام کرنا ہے تو ودا کا ٹھیک ہے مکہ چھوڑنے سے تین چار گھنٹے پہلے احرام باندھ کے اگر آپ نے مدینہ جانا ہے پھر مکہ آنا ہے تب بھی مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف ودا کرنا ہے اگر آپ پہلے آئے ہیں یہ نہیں کہ میں مدینہ سے واپس آ کے ودا کر لوں گا وہ نہیں ہوگا طواف ودا حاجی نے مکہ نہیں چھوڑنا جب تک یہ طواف نہ کر لے ہاں جب مکے میں آپ پہلے آ آگے طواف کرنے کے لیے تو اگر آپ کہا نا اپنے ترتیب بدل بھی سکتے ہیں تو وہ آرام کے ساتھ آنا پڑے گا کیا توفی زیارہ کرنے کے لیے اگر مغرب سے پہلے پہلے کر لو تو احرام کی ضرورت نہیں اچھا لیکن اگر آپ مغرب کے بعد کرو تو پھر احرام پہننا ہوگا تو اگلے دن بھی کہتے ہیں آ سکتے ہیں اگلے دن آؤ دن کے وقت کرو کوئی ضرورت نہیں احرام باندھنا ہوگا نہیں ضرورت احرام کی ضرورت نہیں ہاں۔ اور جو ہوتے جو عام کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں اس وہ زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو عام آپ نے بولا ہائی جمرہ کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے جو طواف خالی وہ کسی کی طرف سے کرنے کا ثبوت نہیں ہے وہ کسی کا ثبوت ہاں۔ نہیں ہے زندہ کا کا یہ کسی بھی نہیں کر سکتا ہاں۔ ٹھیک پیچھے دے دو جب جمرات کو کنکری ماریں گے چھوٹے جمرات کو جب رائٹ سائڈ میں ہوں گے تو آگے سے لوگ آ رہے ہوں گے تو وہ ڈسٹربینس نہیں ہوگی بتا رہا ہوں دیواروں کے پاس چلے جاؤ کوئی ڈسٹربینس نہیں ہوگی وہاں رش اب ہونے دیتے نہیں وہ اچھا اور گیارہ بارہ تیرہ تینوں دن کنکریاں مارنی ہیں تینوں جمعرات کو گیارہ بارہ تیرہ ٹھیک ہے السلام حلق یا تقسیر سے کیا مراد ہے حلق کا معنی سار مونڈنا اور تقسیر کا معنی بال کٹوانا اچھا ٹھیک شکریہ جی کون سی صحیح ہو تو آپ ان کو دو مائک دو بھائی آٹھ کو جاتے ہوئے صحیح اور طواف جو ہے جو بعد میں ہم نے کرنا ہے نو دس کو آ کے توافے زیادہ کیا جی کر سکتے ہیں یہ تو ایسے جیسے کوئی کہے کہ چونکہ واش روموں میں رش ہے تو پہلے میں وضو کر لوں پھر استنجا کر لوں آپ نے کہا ترتیب آگے ہاں۔ پیچھے ہو سکتی نا ترتیب اس دن آگے پیچھے ہونی ہے یا آٹھ کو کر کے چلے جانا آپ نے اچھا، پہلے نہیں ہو سکتا میں نے پہلے ایک مفتی صاحب نے ادھر بتایا تھا کہ صحیح پہلے کر کے جا سکتے ہیں آپ صحیح وہ ہے وہ اصل میں آپ لوگ کر رہے ہو تمتو جی ہے ہاں نا اس لیے میں آپ کو جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہ رہا وہ اگر آپ کران کرتے گھر سے قربانی لے کر جائیں کران کریں اور آپ نے عمرے میں جو جواب طواف صحیح کی تھے نا عمرے میں جو تواف اور صحیح کی تھی وہی صحیح عید والے دن کافی ہو جاتی ہے کران والے کی وہ عید والے دن صرف تو کرے گا صحیح نہیں کرے گا آگے سمجھ یہ کران والے کو چونکہ آج کل کوئی اپنا جانور لے کر جاتا نہیں تو اس لیے میں وہ اس چکر میں پڑا نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے ایئرپورٹ پہ جب احرام باندھنا ہے تو وضو کر کے باندھنا ہے ادھر لاہور پہ کل کا ایک سوال باقی آپ گھر سے صفائی وفائی کر کے جائیں ناخن بال کاٹ کے نہا کر تو وہاں جا کر وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ پہن سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے اور جو طواف کر کے حتیم میں بھی نفل پڑھ سکتے ہیں وہی نفل ہوں گے جو مقام ابراہیم والے جو آپ نے بتایا حرم میں حتیم میں میں کل وضاحت کر دوں آپ کل نہیں تھے میرے خیال سے ہاں حتیم کے آپ نے بتایا تھا حرم حتیم میں پہلی تین صفحے جو ہیں وہ کابۃ اللہ کا حصہ ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو ویسے نفل پڑھ سکتے ہیں لیکن جو عمرے کے اور طواف کے دو نفل ہیں اس کی جگہ وہی ہے جو میں نے بتائی اس کے بعد اگر آپ مکہ میں ہی موجود ہیں اور طواف ودا کر لیا اور ابھی گاڑی میں مطلب لمبا چوڑا سٹے نہ کریں اگر نماز کا ٹائم طواف کے فوراً بعد ہے یا دوران طواف ہے تو پڑھے نماز کیوں نہیں پڑھنی لیکن یہ زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے <coughs> طواف پھر وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ختم کریں گے نماز کے دوران ہاں جہاں پہ آپ کا طواف ختم ہوا نماز فرض شروع کر دیا آپ نے وہیں سے دوبارہ تو شروع ہو جائے گا جب رکن جمانی کو ہاتھ لگانا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے کیا بسم اللہ اللہ اکبر ہاں رکن جمانی کو جب ہاتھ لگانا ہے ہاں تو جب دوبارہ اس جگہ آنا اور اگر ہاتھ لگنے کا موقع مل گیا تو پھر دوبارہ یہ پڑھنا ہے ہر بار ہی کرنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے ہر دفعہ اللہ بسم اللہ اللہ اکبر صرف حجر اسود کو سامنے کرتے ہیں اور جو رکن ایمانی اس کو خالی ہاتھ لگاتے ہیں یہ مائک دیا ہوا میں نے اس سے اس میں بات کریں دس ذوالحجہ کو جب طواف کرنا ہے اور صحیح کرنی ہے اس کے بعد مقام ابراہیم میں رکاوٹ دو پڑھنی ہے کہ نہیں بالکل جب بھی طواف کرنا ہے دو رکھتے ضرور پڑھنی ہے مقام ابراہیم سے پیچھے جب بھی نفری طواف بھی کرو تب بھی پڑھنی ہے لیکن اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں دو رکھتے پڑھ لو ہاں جی چلے یہ زیارتیں ہیں ایک بار میں اس کو دہراتا ہوں سارے کو یہ کیا چکر ہے اس کا ہلتا نہیں ماؤس یہ اتار کر دیکھو شاید اس وجہ سے ہاں۔ ہاں، ٹھیک میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں سارا طریقہ پہلے ہم نے بیت اللہ کا تعارف کروایا ایک مینار والی جگہ پہ صفحہ ہے سامنے مروا ہے اور باب کا تعارف کروایا اس کے بعد ہم نے بیت اللہ میں یہ حضرت سد اور رکن یمانی اور اس کا تعارف کروایا پھر کعبۃ اللہ کے چاروں طرف جو دائرے ہیں ایک یہ سرخ سرخ دائرے جو ہیں یہ میکات ہیں اور جو نیچے چوکٹا ہے یہ حدود حرم ہے اور پھر حدود حرم کے برجوں کی تصویر ہے یہ اور اس کے بعد احرام کندھا ڈھانپنا ہے صرف پہلے تو آپ کے وقت کھولنا ہے اور احرام رنگین بھی ہو سکتا ہے سردی ہو تو گرم چادر کا بھی ہو سکتا ہے جوتی جو ٹخنوں سے نیچے ہو ہر قسم کی جوتی پہنی جا سکتی ہے اور عورت پردہ کیسے کرے گی یہ ہم نے وضاحت کی اور اس کے بعد یہ کہ جب آپ وہاں جائیں گے اور تھکے ہوئے ہوں گے آپ جا کر سو جائیں نمازیں جمع کر لیں اور اٹھ کر غسل کر سکتے ہیں خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں عورت کو تکلیف ہو وہ بھی میکات سے ہی احرام باندھے گی مگر جا کر ہوٹل میں آرام کرے گی اور پابندیوں میں رہے گی جب پاک ہوگی تو اپنا عمرہ کرے گی اس کے بعد ہم نے پڑھا یہ رکن ایمانی کی تصویر حجر اسود کی اور حجر اسود سے بوسہ دے کر یا ہاتھ کا اشارہ کر کے وہاں سے طواف شروع ہوگا اور جب طواف شروع ہوگا تو لبیک لبیک ختم ہو جائے گا اور کندھا آپ کا سیدھے ہاتھ کا کھل جائے گا اور واپسی پہ یہ رکن یمانی سے لے کر جو آپ کا حصہ ہے رکن ایمانی سے حجر اسود تک کا یہاں ربنا آتنا فی دنیا پڑھنا مصنون ہے باقی تینوں طرف آپ کوئی بھی دعا ساتوں چکروں میں پڑھ سکتے ہیں اور پھر مقام ابراہیم سے پیچھے آ کر دو رکھتے پڑھنی ہیں کو ریائی کو قرح اللہ ہاتھ دونوں میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لمبی دعا کرنی ہے لمبی دعا کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے اور دوبارہ اس کو ہاتھ کا اشارہ کرنا ہے پھر زمزم پی کر آپ نے صفا پر آ جانا ہے اور صفحہ پر آ کر آپ نے یہ صفحہ ہے پہلے نشان یہ سب نشان ہے اس پر دوڑنا شروع کرنا ہے دوسرے سب نشان تک دوڑنا ہے اور پھر آگے پھر آہستہ ہو جانا ہے اور صفحہ پر بھی زمین پر صفوں کے نشان دیکھ کر کعبۃ اللہ در منہ کر کے دعائیں کرنی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور مروہ پر بھی زمین پر نشان دے کر آپ نے دعائیں کرنی ہے واپس آ کر پھر اسی طرح سات چکر مکمل کرنے ہیں یہ حقیقی تصویر ہے صفا پہاڑی کی اور یہ دعا ہے اور اسی طرح ان صفحہ و تھا پہلی بار جب صفا پہ جائیں گے یہ آیت بھی پڑھنی ہے اور یہ مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ پہلا نشان پہ آپ نے بھاگنا شروع کرنا ہے دوسرے سبز نشان پر آہستہ ہو جانا ہے واپسی پر بھی پہلے پر بھاگنا شروع کرنا ہے دوسرے پر آہستہ ہو جانا ہے اور یہ تصویر ہے فرسٹ فلور میں صحیح کرنے کی اور اس میں سبز نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویر رش کے دنوں کی گراؤنڈ فلور کی ہے اس میں بھی آپ کو سبز نشان نظر آ رہے ہیں جانے کا ایک چکر شمار ہوگا واپسی کا دوسرا چکر شمار ہوگا اور آپ کے اس چکر مروہ پہ ختم ہوں گے تو ہر چکر میں دعا کرنی ہے صفا اور مروہ پہ لیکن جب مروا پر پہنچیں گے آخری چکر میں تو پھر دعائیں نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے اپنی عورتوں کے بال پکڑ کر انچ ڈیڑھ انچ کاٹ دینے ہیں اور ان کا عمرہ مکمل ہو گیا اور آپ نے اپنے منڈوا لینا ہے یا کٹوا لینے ہیں تو آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا اب آپ پر کوئی پابندی باقی نہیں رہی اس کے بعد حج کی کہ اس میں ایک صرف حج ہوتا ہے ایک حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کران میں بیچ میں حرام نہیں کھولا جاتا اور تمتوں میں بیچ میں حرام کھول دیا جاتا ہے عمرہ کر کے اور کران کی شرط ہے کہ حاجی اپنے ساتھ قربانی لے کر گیا ہو دل حجا کو آپ نے دوبارہ حرام باندھنا ہے کہاں سے جہاں آپ ہوں وہیں سے باندھنا ہے کہیں نہیں جانا ہے باندھنے کے لیے نہا لیں سر پہ خوشبو لگا لیں اور کسی حصے پر نہیں لگائیں اور احرام باندھ کر آپ نے منا جانا ہے اگر پہلے سے منا ہے تو بھی ٹھیک ہے منا میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اور اگلے دن نو تاریخ کو وہاں سے عرفات چلے جانا ہے عرفات کا میدان یہ سید میں ہے پہلے منا ہے پھر مزدلفہ ہے پھر عرفات ہے مکہ سے مینا آٹھ کلو اور مینا سے مزدلفہ چار کلومیٹر اور مزدلفہ سے عرفات نو کلومیٹر ہے تو آپ نے آٹھ تاریخ کو مینا سے یا نو تاریخ کو مینا سے سیدھا چودہ کلومیٹر میٹر چلے جانا ہے مزدلفہ کو چھوڑتے ہوئے عرفات میں جا کر خطبہ سننا ہے زور اثر دو دو رقطیں ادا کرنی ہے اور سارا دن دعائیں کرنی ہیں معافیاں مانگنی ہیں مغرب کی وہاں نماز نہیں پڑھنی مگر مغرب کے وقت وہاں سے واپس مزدلفہ آنا ہے اور مزدلفہ آ کر آپ نے مغرب کی تین اور عشاء کی دو رکھتے ہیں صرف پانچ رکھتے پڑھنی اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھنا اور سو جانا ہے اور صبح ہوگی تو وہ عید کی فجر ہوگی اور عید پڑھنے کے بعد آپ نے لمبے اذکار کرنے ہیں سورج نکلنے بعد آپ کی دس تاریخ شروع ہو چکی ہوگی تو دس تاریخ میں آپ نے وہاں سے واپس آ جانا ہے کہاں کہاں آ سکتے ہیں چاہے تو مکہ آ جائیں تو آپ صحیح کر لیں دس تاریخ کو چار کام آپ کو کرنے ہیں تو وہاں پہ یہ مشر حرام کی مسجد ہے مزدلفہ کی اور واپس آپ مینا آ گئے چاہو تو مینا آ جاؤ چاہو مکہ چلے جاؤ لیکن اس دن آپ کو چار کام کرنے ہیں ترتیب یہ ہے پہلا کام بڑے جمرے کو صرف سات کنکریاں مارنی اور تلبیہ ختم کر دینا ہے لبیک لبیک اب ختم ہو جانا ہے اور نمبر دو قربانی نمبر تین آپ نے سر مڑوانا ہے تو اس کے ساتھ ہی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی کپڑے پہن سکتے ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں صرف زوجین کے تعلقات والی پابندی باقی رہے گی چوتھا کام طواف زیارہ اور صفح مروا کی صحیح یہ کر لینے کے بعد تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اب عید کا دن آپ کا ختم ہوا اور اس کے بعد آپ واپس مینا میں آ گئے گیارہ سے پچھلی رات بارہ سے پچھلی رات تیرہ سے پچھلی رات یہ تینوں راتیں آپ نے مینا میں گزارنی ہیں اور مینا میں اب آپ نے دو کام کرنے ہیں ایک تو رات گزارنا اور دوسرا تینوں دنوں میں زور سے لے کر مغرب تک تینوں جمروں کو کینکریاں مارنی ہیں یہ جمرے کی شکل ہے تقریباً بہتر فٹ یہ لمبا جمرہ ہے اس کو کینکری مارنی ہوتی ہے اور یہ تین چار منزلہ ہے ground floor first floor second third اور تھرڈ کے اوپر فورتھ فلور یہ پانچ جگہوں پہ اوپر نیچے کینکریاں ماری جا سکتی ہیں یہ اس کی بلڈنگ ہے تو ان تین دنوں میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں رات گزارنا اور تینوں جمروں کو کینکریاں ترتیب اس کی یہ ہوگی پہلے جمرے کو کینکری مارنے کے بعد سیدھے ہاتھ ہو کر دعائیں کرنا دوسرے کو مارنے کے بعد الٹے ہاتھ ہو کر دعائیں کرنا اور تیسرے جمرے کو کینکری مار کر دعائیں نہیں کرنی تین رات وہاں گزارنے کے بعد اب آپ حاج مکمل ہو چکا ہے واپس آ جاؤ مکہ میں جب بھی مکہ چھوڑنا ہے وہ جدہ کے لیے چھوڑو یا مدینہ کے لیے چھوڑو یا اپنے وطن کے لیے چھوڑو آپ نے طواف ودا ضرور کرنا ہے اور وہ ہے سات چکر اور دو رکتیں اور وہ آنے سے دو تین گھنٹے پہلے کرنا ہے جب بھی نکلو یہ طواف ودا ہے اگر آپ کا طواف زیارہ عید والے دن والا لیٹ ہو گیا ہے تو وہ کرنے کے بعد آپ نکلنا چاہ رہے ہیں تو وہی طواف بدا بھی بن جائے گا عورت ہو یا مرد ہو اس کے بعد زیارتیں ہیں تو یہ ایک غار سور ہے مکہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تین راتیں تقریباً قیام کیا تھا ہجرت کے وقت چھپنے کے لیے یہاں چھپے تھے آپ تو یہ کوئی ثواب یا کوئی مصنون جگہ نہیں ہے ایک تاریخی ہے کوئی کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں جا سک اس کا عمرے سے تعلق نہیں مسجد عائشہ ہے رضی اللہ عنہ یہ بھی کوئی دیکھنے لوگ جاتے ہیں میں ماشاء اللہ سے دسیوں بار گیا ہوں میں نے شاید ایک بار بھی اس مسجد کو نہیں دیکھا کیونکہ کوئی وجہ نہیں بلا وجہ میں جاتا نہیں تو بہرحال یہ جبل ہرا الٹے ہاتھ پہ جبل ہرا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ اسی پہاڑ کے اوپر جو غار ہے وہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے مدینہ کی جو زیارتیں ہیں یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی کا اندر والا حصہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے تو جہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں سے یہ جو مسجد نبی میں اصلی محراب ہے جہاں پہ عہد نبوت میں محراب ہوتا تھا اس سے چھ صفحے آگے مسجد بڑھ چکی ہے پرانے زمانے میں اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ممبر پہ امام صاحب خطبہ دیتا ہے اور پھر چھ صفحے آگے جا کر جماعت کرواتا ہے یہ وہ جگہ ہے جو چھ صفحے آگے بڑھی ہوئی ہیں تو یہ جو بڑا سوراخ ہے یہ بڑا سوراخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے ہے اور جو چھوٹے دو سراخ ہیں یہ حضرت ابو کے صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر کے سامنے ہیں تو یہاں سے گزرتے گزرتے لوگ درود اور سلام پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر بعض حبۂ کرام اسلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاط السلام علیکم یا ابا بکر یا عمر یہ پڑھا کرتے تھے تو جس طرح ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو یا اہل القبور کہہ دیتے ہیں یا اہل دیار کہہ دیتے ہیں جبکہ گھر بیٹھے آپ یا اہل قبور نہیں کہتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی گھر بیٹھے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے وہاں جا کر کہہ سکتے ہیں اور دعا کبر ہو کر اللہ سے مانگی جاتی ہے ان سے قبر والوں سے دعا نہیں مانگی جاتی وہ بھی اللہ سے مانگتے رہے ہم نے بھی اللہ سے مانگنا ہے یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہی جگہ لمبائی میں اس تصویر میں دکھائی گئی ہے تو یہ بابے رحمت سے یا باب سلام سے آپ داخل ہوئے اور یہ پلروں کے بیچ میں تین صفحے اور سیدھے ہاتھ میں تین صفحے ہیں تو چلتے جائیں چلتے جائیں تو آخر میں الٹے ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے اس میں سیدھے ہاتھ پر آپ کو بالکل سیدھے ہاتھ پہ ممبر نظر آ رہا ہے اس ممبر سے لے کر الٹے ہاتھ پہ یہ جو صفحے ہیں یہ ساری یہ جائے نماز رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدھے ہاتھ پہ ممبر ہے تو آپ نے فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ میں ریاض الجنہ ہے جنت کی کیری ہے تو یہ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ممبر نظر آ رہا ہے جہاں پہ ممبر لکھا ہوا بھی ہے اس سے لے کر الٹے ہاتھ کی طرف آپ کی قبر مبارک کا دوسرا رخ ہے دوسری دوسرا زاویہ ہے تو یہ ہے آپ کی قبر یہ ریاض الجنہ اس میں نفل پڑھنا مصنوع نہیں الگ سے لیکن اس میں دعائیں کرنا چاہیے آپ جتنی دعائیں اللہ سے کریں جس طرح جنت میں ہر مراد پوری ہوگی اس طرح یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی اسی کی تصویر ہے وہی ممبر جو تھوڑا نظر آ رہا تھا اب یہاں زیادہ نظر آ رہا ہے یہ جو سیدھے ہاتھ کا دروازہ ہے یہ ممبر کا دروازہ ہے اور الٹے ہاتھ پہ جو ممبر محراب نظر آ رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے اچھا محراب سے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں یہ قالین سفید سفید ہیں اور آگے جو قالین ہے وہ سرخ سرخ ہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو وہ جو سرخ سرخ قالین ہے یہ چھ صفحے وہ ہیں جو بڑھائی گئی ہیں اور اس میں آج کل چھ صفوں کے آگے آج کل کا محراب ہے جہاں پہ جماعت ہوتی ہے تو اس ممبر پر خطبہ ہوتا ہے اور آگے جا کر جماعت کروائی جاتی ہے اور یہ جو الٹے ہاتھ پہ محراب نظر آ رہا ہے یہ عہد نبوت والا محراب ہے اور یہ حصہ سارا جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے عورتوں کو سورج نکلنے کے بعد موقع دیا جاتا ہے یہاں آنے کا تو وہ درود بھی پڑھ سکتی ہیں قبر مبارک پر اور ریاض الجنہ میں بھی وقت گزار سکتی ہیں مرد اور اسی طرح رات کو تقریباً ایک ڈیڑھ بجے بھی ان کو موقع دیا جاتا ہے وہاں آنے کا عورتوں کی جو جگہیں خاص ہیں ان جگہوں میں اگر عورتوں کی پہلی صفوں میں آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی بیوی ہے عورتوں کی پہلی صف میں تو جیسے وہ رکاوٹیں ہٹائیں گے دوڑ لگتی وہاں باقاعدہ عورتوں کی تو وہ پھر ان کو وہاں جانے کا موقع ملے گا ایک تو رات گزارنی ہوگی اور پہلی صفوں میں جانا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا جب وہ کھولیں گے تو اس ریاض الجنہ میں بھی آ سکتی ہیں اور درود بھی آ کر قبر مبارک پر پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر وہ سست ہوئیں تو پھر وہ رہ جائیں گی یہ ایک اور مصنون زیارت ہے مسجد اس میں مدینہ میں یہ ہے مسجد قبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گھر سے وضو کر کے مسجد قبا میں جا کر دو رکعتیں ادا کرتا ہے دو نفل ادا کرتا ہے اللہ اس کو عمرے کا ثواب دیتا ہے گھر سے وضو کر کے جائے اور جا کر اس کی لوکیشن ہے کہ مسجد نبوی میں قبلہ رخ منہ کر کے پونا گھنٹہ پیدل چلو تو یہاں پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے اور اگر گاڑی لے لو تو آسانی سے پہنچ جاؤ گے یہ بھی مسجد قبا ہے اسی طرح مسجد نبی سے قبلہ کے اپوزٹ سائڈ پر آپ پونا گھنٹہ پیدل چلو تو آپ جبل عہد پہ آ سکتے ہو یہ جبل عہد ہے اس میں جو چوکھٹا نظر آ رہا ہے اس کے اندر شہدائے عہد کی قبریں ہیں اور ایک اور زیارت جو مدینہ میں ہے وہ یہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی ہے اور لمبے مینار کے الٹے ہاتھ پہ گمبد خضرا ہے جو گنبد خضرا ہے تو یہ وہاں سے بالکل قریب صحابہ کرام کا قبرستان ہے جو بقی کا قبرستان ہے اگر وہاں جائیں تو وہی دعا پڑھیں جو کسی بھی قبرستان جانے کی دعا ہوتی ہے یہ بھی اسی کی تصویر ہے اور اس میں آپ بالکل گنبد خزرہ قریب دیکھ رہے ہیں تو اسے اندازہ کر لیں کہ یہ مسجد نبی سے کتنا قریب ہے یہ قبرستان ہے اور یہ پیچھے جبل عہد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں حج عمرے کا حصہ نہیں ہیں اور ان میں ثواب کی چیز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ درود پڑھنا اور ریاض الجنہ میں دعائیں کرنا اور مسجد قباء میں دو رکھتے پڑھنا یہ ثواب والے کام ہیں باقی سارے کام ایک زیارت ہے ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا عبادت سے اور حجمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے واللہ اعلم و صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد